وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم اور مشرق لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے ان کی یہ بات غلط ہے اللہ پاک ہے بلکہ وہ بندے تو اللہ کے دے عزت ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے فرمان پر کاربند ہے اور وہ اللہ تو ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو تو وہ خود حیبت باری تعالیٰ سے لرزاں و ترساں ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار مکہ کی بہتان بازی کفار مکہ کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں بڑے بڑائیوں والے ہیں اور ذی عزت ہیں قولاً اور فعلاً ہر وقت اطاعت ربانی میں مشغول ہیں نہ تو کسی امر میں اللہ سے آگے بڑھیں نہ کسی بات میں اللہ کے فرمان کے خلاف کریں بلکہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں وہ فرشتے دوڑ کر اس کی بجاوری کرتے ہیں اللہ کے علم میں گھرے ہوئے ہیں اللہ پر ان کی یا ہر چیز کی کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں آگے پیچھے دائیں بائیں کا اللہ کو علم ہے ذرے ذرے سے وہ اللہ تعالیٰ دانا ہے یہ پاک فرشتے بھی اتنی مجال نہیں رکھتے کہ اللہ کے کسی مجرم کی اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف سفارش کے لیے لب ہرا سکیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن میں فرمایا منزل یشفا عندہ اللہ بھی وہ کون ہے جو اللہ کے بے اجازت کسی کی سفارش اللہ کے پاس لے جا سکے اور سورہ صبا کی آیت نمبر تیویس میں فرمایا لَهُ یعنی اللہ کے پاس کسی کی شفاعت بنا اللہ کی اپنی اجازت کے چل نہیں سکتی اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں فرشتے اور اللہ کے مقرب بندے کل کے کل خشیت باری تعالیٰ سے حیبت الہی سے لرزاں و ترسا رہا کرتے ہیں ان میں سے جو بھی رب ہونے کا دعویٰ کرے ہم اسے جہنم واصل کر دیں ظالموں سے ہم ضرور انتقام لے لیا کرتے ہیں یہ بات بطور شرط کے ہے اور شرط کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا وقوع بھی ہو یعنی ضروری نہیں کہ خاص بندگان الہی میں سے کوئی ایسا ناپاک دعویٰ کرے کہ وہ اللہ ہے اور ایسی سخت سزا بھگتے اسی طرح سور زخرف کی آیت نمبر اکیسی ان انکرن الرحمان ولدن اور سور زمر کی آیت نمبر پینسٹھ ل ان اشرکتا میں ہے بس نہ تو رحمان کی اولاد نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ممکن